اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیح کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے